ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی